تو وہ جو آمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپن رحمت میں لے گا یہی کھلی کامیابی ہے